فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پس ان کی بیوی بلند آواز سے بولتی ہوئی آگے آئی پھر اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی میں تو ایک بانج بوڑھی عورت ہوں